حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنجا میں تین پتھر استعمال ہوتے ہیں ان میں گوبر لید نہ ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو پندرہ